لٹیرے بن کے سالم بن کے چھوڑو مشرق بن کے کافر بن کے بھی کہو گے نا یا اللہ تو تیرا رب ستر دفعہ کہے گا لبیک لبیک لبیک یا عبدی او میں تو تیرے انتظار میں تھا کبھی تو مجھے بلائے گا کبھی تو مجھے پکارے گا میرے عرشوں کے در کھلے تھے میرے آسمانوں کے در کھلے تھے نہ میں دن میں سوتا ہوں نہ میں رات میں سوتا ہوں میرا کام کوئی نہیں میں تو تمہارے انتظار میں ہوں میں تو تمہارے انتظار میں در کھول کے بیٹھا عرش سجا کے بیٹھا جنت سجا کے بیٹھا فرشتوں کو خدام بنا کے بیٹھا کہ جب میرا بندہ میری طرف کو آئے تو سارے دروازے کھلے ہوں اور فرشتوں کے پر بچھ جائیں اور تمہارے پروں پہ چلتا ہوا میری طرف آ رہا ہو ساری زندگی کا گناگار ساری زندگی کی گناگار ایک نیکی نام کی چیز دامن میں نہیں ہے ساری زندگی غفلت میں گزر گئی مرد نے گزاری عورت نے گزاری پچھلے پہر خیال آیا اج توبہ کریے اج رب نو منائیے پچھلے پہر خیال آیا سارے لوگوں نے کہا نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی اس بڑھاپے میں تیری کون سنے گا اس بڑھاپے میں تیری توبہ قبول ہی نہیں ہے تو نے یہ ظلم کیا تو نے یہ کیا تیری کوئی توبہ نہیں ہے اور میرا رب کہتا ہے آجا آجا انتظار میں ہوں نو سو کھا یا نو کروڑ کھا پر آجا صحیح آ جا سہی نہ آنے پر نہ آنے پر ایک بھی چوہا کھایا تو میری جہنم تجھے ہلا کے رکھ دے گی تجھے برباد کر کے رکھ دے گی اور آ جا آ جا ساری زمین کھا جا سارے انسان کھا جا پر ایک دفعہ آ تو سہی میرے در پر جھک تو سہی میرے سامنے آ میں تیرا رب او میرے بھائیو میرے بھائیو اللہ کو چھوڑ کے مسائل حل کرنے کا چکر ہے اللہ سے ہٹ کر اپنی راہیں تلاش کرنے کا چکر ہے یہ انسانیت بھٹکتی رہے گی بھٹکتی بھٹکتی رہے رہے گی گی انہیں انہیں کچھ نہ ملے گا جب تک یہ اللہ کو اپنی منزل نہ بنائیں جب تک دل کا یقین یہ بنائیں اللہ سب کچھ ہے اللہ سب کچھ ہے اللہ سب کچھ ہے چپڑاسی ہو یا صدر پاکستان ہو وہ ایک کلرک ہو یا وہ چیف سیکٹری ہو جب سب کا یہ ذہن ہے کہ پیسے سے کام چلتا ہے تو ہر آدمی ظلم کرے گا ہر آدمی وہ گھر کی عورت ہے وہ بھی ظالم بنے گی وہ بھی ظالم بنے گی بھائیو بھائیو بھائیو اللہ کو طلب بناؤ اللہ کو طلب بناؤ اللہ کو طلب بناؤ جو بے نیاز جو ضرورتوں سے پاک جو حاجات سے پاک جو دینے پر خوش ہوتا ہے لیتا کچھ نہیں دیتا ہی دیتا ہے لیتا کچھ نہیں کھلاتا ہی کھلاتا ہے کھاتا کچھ نہیں پلاتا ہی پلاتا ہے پیتا کچھ نہیں سلاتا ہے سوتا نہیں ہے دیتا ہے لیتا نہیں ہے پہناتا ہے خود پہناوے سے پاک ہے رنگ بو دیتا ہے خود ہر رنگ بو سے پاک ہے تمہیں شکلیں دیتا ہے خود شکل سے پاک ہے تمہیں مکان دیتا ہے خود مکان سے پاک ہے تمہیں وقت جیسی دولت دیتا ہے خود خود وقت سے پاک ہے تمہارے تمہارے اندر روح پیدا کرتا ہے تمہیں سیدھا کھڑنا کھڑا کرنے کے لیے خود ہر ضرورت سے پاک ہے پل پل میں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس کا نظام چلتا ہے خود ہر ضرورت سے پاک ہر شے سے پاک ہر حاجت سے پاک بیوی سے پاک اور بچے سے پاک شریک سے پاک مشیر سے پاک وزیر سے پاک لشکروں سے پاک کہ اس کے دار کھڑے ہیں کہ کوئی اس کے لشکر ہیں پر اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ کوئی حملہ نہ کر دے جنود السماوات والارض وہ اس کی شان دکھانے کے لیے ہیں اور میرا اللہ میرا اللہ اپنی شان دکھانے کے لیے نہ وہ جبریل کا محتاج نہ میکائیل کا محتاج نہ اسرافیل کا محتاج نہ اسرائیل کا محتاج عرش اس کی ضرورت نہیں کرسی اس کی حاجت نہیں جبریل اس کی ضرورت نہیں میکائیل اس کی ضرورت نہیں اسرافیل اس کی ضرورت نہیں اسرائیل اس کی ضرورت نہیں جنت اس کی حاجت نہیں فرشتے اس کی حاجت نہیں انبیاء اس کی مجبوری نہیں انسان اس کی حاجت نہیں ہواؤں کا محتاج نہیں پانیوں کا محتاج نہیں زمینوں کا محتاج نہیں چاند تاروں سیاروں کا محتاج نہیں قل ہو اللہ احد اعلان کرو وہ احد ہے احد جس کا دوسرا بن نہ سکے احد جس کا مثل ہو نہ سکے احد جس کی شبی ہو نہ سکے احد جس کو سوچا نہ جا سکے جس کا تصور نہ کیا جا سکے کہہ دو لم یلد ولم یولد ہر عیب سے پاک کہہ دو ہر عیب سے پاک بتا دو ہر عیب سے پاک بیوی سے بچوں سے پاک ماں سے باپ سے پاک اولاد سے پاک خود اولاد ہونے سے پاک بتا دو ولم یق اللہ کف احد وہی ہے احد وہی ہے عہد آسمان ہو تو عہد عہد زمین ہو تو عہد عہد ہوا ہو تو عہد عہد چاند تارے ہو تو عہد عہد ہوا خلا ہو تو عہد عہد سمندر دریا ہو تو عہد عہد صحرا یا جنگل ہو تو عہد عہد پتھر پہاڑ ہوں تو عہد عہد وہ دریا اور جنگل ہو تو عہد عہد فرشتے ہوں یا جنات ہوں تو عہد عہد وہ مادہ ہو تو عہد عہد روح ہو تو عہد عہد ماضی ہے تو عہد عہد حال ہے تو عہد عہد مستقبل ہے تو عہد عہد جنت ہے تو عہد عہد جہنم ہے تو عہد عہد بادشاہ ہیں ذلیل ہو جاؤ عہد کے سامنے وزیر ہیں ذلیل ہو جاؤ عہد کے سامنے فقیر ہو ذلیل ہو جاؤ عہد کے سامنے کس نے فرعون کو مارا کس نے شداد کو مارا کس نے حاق حامان کو مارا کس نے قارون کو دھنسایا کس نے قوم عاد کو اڑایا کس نے قوم سمود کے کلیجے پھاڑے کس نے فرعون کے لشکروں کو دریاؤں میں سمندروں میں غرق کیا کس نے انسانوں کو بندر بنایا کس نے انسانوں کو خنزیر بنایا کس کے زلزلوں سے اوپر کا نیچے چلا گیا نیچے کا اوپر آ گیا کس کے کس کے کس کے ارادے سے زمین ٹوٹے گی کس کے امر سے آسمان پھٹے گا کس کے ارادے سے پہاڑ ریت بنیں گے کس کے ارادے سے سورج اندھا ہوگا اور کس کے ارادے سے چاند ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اور کس کے امر سے ستارے گدلے ہوں گے اور ٹکائیں گے اور کس کے ارادے سے دن رات کا نظام ختم ہوگا اور کس کی چاہت سے قیامت قائم ہوگی اور کس کے ارادے سے زمین دوبارہ بچھے گی اور کس کے امر سے پھر زمین اپنے اندر سے اخرجت الارض اثقالہا زمین مردوں کو باہر پھینکے گی اور کس کے امر سے ہڈیاں پھر زندہ ہوں گی اور گوشت چڑھے گا اور روح آئے گی اور پھر انسان بیدار ہوں گے کس کے امر سے جنت بھی آئے گی اور دوزخ بھی آئے گی اور کس کی چاہتوں سے ترازو آئے گا پل سرات آئے گا پھر کون ہے جو حساب لے گا پھر کون ہے جو ایک کو جنت میں ڈالے گا اور ایک کو جہنم میں ڈالے گا وہ کون ہے وہ اللہ ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے اسی کے میں اور آپ باغی ہیں تو یہ حکومتیں کیسے ہمارے مسائل حل کر سکتی ہیں یہ تو ہم سے بڑے چور ہیں تم چوروں سے کہہ رہے ہو ہماری چوریاں ختم کرو تم خوف زدہ لوگوں سے کہہ رہے ہو ہمارے خوف دور کرو تم فقیروں سے کہہ رہے ہو ہمارے فقر دور کرو او میرے بھائیو وہ وہ بلاؤ اسے بلانا بھی نہیں پڑتا کہ میری طرح زور لگا کے اور مائک میں پھاڑ پھاڑ کے گلا بولے اور آخر انسان تک پہنچائے اس کو ہونٹوں سے پکارو اسے زبان کی سرگوشیوں سے پکارو چھوڑ دو زبان کا ہلانا تم بڑے کمزور ہوئے پڑے ہو ہونٹ نہیں ہلتا زبان نہیں ہلتے بند ہے لب اور بند ہے زبان اور تمہارا دل تو دھڑکتا ہے اسے دل کی دھڑکنوں سے پکارو وہ پھر بھی لب کہے گا پھر بھی کہے گا میں حاضر میں حاضر مجھ سے صلح تو کر مجھ سے صلح تو کر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قاتل مقتول کو اللہ ایک کر دے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حسین اور یزید کو اللہ ایک کر دے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حق پہ ذبح ہونے والے اور باطل کے جھنڈے لہرانے والوں کو اللہ ایک کر دے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ناچنے والی اور پردہ دار کو اللہ ایک کر دے یہ تو نہیں ہو سکتا رات کے تحجد گزار رات کو بیٹھ کے ننگی فلمیں دیکھنے والے کو اللہ برابر کر دے رات کو گھنگرو کی چھنکار پہ مست ہونے والا اور رات کو قرآن پڑھ کے رونے والا یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں حلال کھانے میں سسکنے والا اور حرام پہ پیسے جمع کرنے والا یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں ام لکم فیہ تدرسون میرا اللہ کہتا ہے یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے افن جال المسلمین کل مجرمین میں ماننے والا نہ ماننے والا میں برابر کر دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے مالکم کئی فتح کمون یہ تم نے کون سی عدالت سے فیصلہ لیا ہے ام لکم کتاب انفی ہے تدرسون یہ کون سی کتاب ہے جس میں تم نے یہ پڑھا ہے یہ تو ساری کائنات کا فلسفہ ختم ساری کربلائیں دنیا کی سب سے بڑی حماقت بن جائیں گی سب سے بڑا سب سے سب سے بڑی نا بے عقلی اور نادانی بن جائیں گی اور سولیوں پہ لٹکنے والے اور اوروں سے چر جانے والے اور شیروں کے آگے ڈال دیے جانے والے اور آگ میں جلا دیے جانے والے اور بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیے جانے والے یہ ساری داستان باطل ہو جائے گی باطل ہو جائے گی اگر میرا اللہ افنجعل المسلمین کل مجرمین گانے والی اور رابعہ بصری ایک ترازو میں تل جائیں تو رابعہ کی نیکی کس کھاتے میں گئی پھر رابعہ بننے کی کیا ضرورت ہے سب ناچنے والی بن جائیں سب گانے والی بن جائیں پھر پردہ دار کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ بھی آج لڑکیوں کی طرح کپڑے اتار کے کوئی موبائل بیچ رہی ہے کوئی ڈبر روٹی بیچ رہی ہے ان ظالم تاجروں کا کیا بنے گا جن بدبختوں نے مسلمان لڑکیوں کو ننگا کر دیا اپنا چھوٹا سا سودا بیچنے کے لیے یہی تو میں نے شروع میں کہا تھا جب بنیاد یہ ہوگی کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے پھر اس دیوانے کو حلال حرام کی کوئی خبر نہیں ہوگی جو کہے گا اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے وہ کہے گا پھر اللہ کیا چاہتا ہے یا اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام یہ تو اس کا قصہ ہے جو یہ کہے گا کہ اللہ سب کچھ ہے میرے بھائیوں ہمارے مسائل بڑے مختصر سے ہیں الجھ گئے کہ ہم نے اللہ کو بیچ میں سے نکال دیا ہے اللہ کو بیچ میں لاؤ تمہارا ہر مسئلہ حل ہوگا اللہ کو لانا ہے تو غلام رسول بنو محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آؤ ان ان تاجروں کو کو ذمہ داروں ان حکمرانوں کو اور ان مالداروں کو مسیحا نہ سمجھو انہیں مسیحا نہ سمجھو مسیحا ایک آیا ہے مسیحا ایک آیا ہے جیسے اوپر اللہ ایک زمین پر مسیحا ایک جیسے اوپر اللہ ایک ایسے اس کا حبیب بھی زمین پر ایک جیسے اوپر اللہ ایک ایسے زمین پر اس کا آخری رسول بھی ایک جیسے اوپر اللہ ایک ایسے ہی خاتم النبیین بھی ایک اور جیسے اوپر اللہ ایک ایسے ہی سور عالم کے لیے انسان و جنات کے لیے نبی بن کر آنے والا بھی ایک ہے جیسے اوپر اللہ اپنی اپنی رحمتوں رحمتوں کے کے کے ساتھ ساتھ ہے ہے نیچے اس کا رسول کوئی نبی امت لیے اتنا نہیں رویا کوئی نبی امت کے لیے اتنا نہیں تڑپا کوئی نبی امت کے لیے ایسا ٹوٹ ٹوٹ کے نہیں اللہ کے آگے گریا زاری اور آہو زاریوں میں, میں لگا جیسے تمہارا نبی لگا اس کے پیچھے چلو وہ تمہیں دنیا کے مسائل سے بھی نکالے گا اور تمہیں اللہ تک بھی پہنچائے گا اور تمہیں جنت تک بھی پہنچائے گا تمہیں جہنم کے راستوں سے بچائے گا تمہیں اللہ کے دربار میں جھکائے گا تمہیں اللہ بھی دلوائے گا تمہیں دنیا بھی دلوائے گا یا ابا سفیان جی بکرامت الدنیا بے دنیا والا ابو سفیان میرے پیچھے چلو دنیا بھی تمہاری ہے جنت بھی تمہاری ہے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نبی جو سب سے آخر میں سب سے کامل اکمل شریعت لے کر آیا پہلے نبیوں کو کہا جا رہا ہے یا قم شاید اٹھو کہ جی میں اٹھ گیا کہ تیرے اوپر میرا کلام آنے والا ہے بول تجھے بلوایا جا رہا ہے ہزاروں سال پہلے ایک بنو اسرائیل کا نبی بول رہا ہے اور ایک وحی اس پہ آ رہی ہے او اقل یا سما او اسمعی و یا ارد و انستی اے آسمان سن اے زمین کان لگا ان اللہ یرید ان یدبر امرا و یقد یشعنا تیرا زمین آسمان کا رب ایک عظیم کام کو وجود دینے والا ہے زمین آسمان کا رب ایک بہت بڑی شان کا فیصلہ کرنے والا ہے ہوا منفذ ہو وہ ایک عالی شان فیصلہ کرنے والا ہے کیا کیا کیا کیا یرید ان یحول الملک الى الرعا والریف الى الفلاح وہ یہ چاہتا ہے کہ اونٹ چرانے والوں کو دنیا کا سربراہ بادشاہ بنا دے اور صحراؤں کو سرسبز کر دے وہ یرید ان یبعث امین من الامین اور ان پڑھ قوم میں ایک نبی بھیجنے والا ہے وہ کیسا نبی ہے لا یقول الخنا ساری زندگی اس کے منہ سے ایسا بولنا نکلے گا جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے کوئی آدمی کتنا ہی محتاط ہو کتنا ہی زبان پہ قابو رکھتا ہو اللہ کی قسم بشر جو ہوا معصوم نہیں ہو سکتا نا وہ کوئی نہ کوئی بول ایسا بولے گا جس سے کسی نہ کسی کا دل ٹوٹے گا اور کسی نہ کسی کے دل پہ ضرب آئے گی یہ واحد احد اللہ ادھر احد ادھر بھی احد ہے اس کا مثل کوئی نہیں کل او حسان میرے نبی کو کیا وہ نعت خاں تھا ہاں؟ کیا نعت خاں تھا جو میرے نبی کے سامنے کھڑا ہو کے نعت پڑھ رہا ہے اور ہاتھوں کا اشارے سے عجب بات ہے اللہ کے نبی نے کسی کے لیے ممبر نہیں بچھایا حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا اور آپ کم آ جا ممبر پر اور کہ نبی کی شان میں بول اپنے نبی کی شان میں تو ممبر رسول پر حسان ہے اور رسول ممبر سامنے ہے اور وہ ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہا ہے وہ احسن من کلم ترقت عینی تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا وہ اجمل من کلم تل دن نسا اور تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا تو ایسے پیدا ہوا جیسے تو نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو یہ کا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یہ ایک مصرہ ایک پلڑ میں رکھو اور چودہ صدی میں جو ناتیں لکھی گئیں اردو عربی ہندی فارسی انگریزی وہ ایک پلڑے میں رکھو تو اس ایک مصرع کا وزن اس سب پر زیادہ ہے كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في البقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم اے وہ ذات جو قبر میں چلی گئی ہمیں تنہا چھوڑ گئے ہمیں اکیلا چھوڑ گئے پر جن کے قبر میں جانے کی وجہ سے زمین کا اندر بھی خوشبودار ہو گیا اور چوٹیاں پہاڑوں کو بھی خوشبودار ہو گئیں دامن و کوہسار اندر زمین کا جگر بھی جس کی برکتوں سے پاکیزہ ہو گیا اور خوشبودار ہو گیا میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں کہ آپ اپنی قبر میں اپنی سخاوت کے ساتھ زندہ اپنی کرامت کے ساتھ زندہ اور اپنی جود کے ساتھ زندہ اور اپنی بخشش کے ساتھ زندہ ہیں ہاں ہاں انت الشفیع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم میں پل صراط پہ جب آؤں گا تو میں آپ کی شفاعت کے بغیر پار نہ کر پاؤں گا وہاں مجھے آپ کے آسرے کی ضرورت ہے مجھے آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے وہاں تیری شفاعت ہوگی تو وہ سفر طے ہوگا ورنہ وہ سفر طے نہیں ہو سکتا وصاحبہ کلا انساہما ابدا من السلام علیکم ما جر القلم یہ ایک بدو ہے اس کے اشعار میں آپ کو سنا رہا ہوں جو اللہ کے نبی کی شان میں اس نے قبر پہ آ کر پڑھے تھے یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی قبر کے گرد چار دیواری نہیں بنی قبر زیارت کے لیے عام ہے آتابی رحمت اللہ علیہ پہلے قبر پہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں اور یہ ایک بدو آتا ہے اور آ کر سلام پڑھتا ہے پھر یوں کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے کہ اگر یہ تیری امت ظلم کر کے نافرمانیاں کر کے گناہ کر کے برا کر کے پھر آئیں تیرے دربار میں اور آ کر تیرے رب سے معافی مانگے اور تو ان کی سفارش کر دے تو میں ان کے سارے معاف کر دوں گا تو سفارشی بن یہ توبہ کریں ان دو باتوں پر میں انہیں معاف کروں گا تو یا رسول اللہ جیتوکا مستغفرا لذنوبی میں آپ کے در پر آیا ہوں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں و مستغفرن بکا الہ ربی اور میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں آپ کے رب کے دربار میں کہ آپ کا مولا آپ کا رب میری بخشش کر دیں پھر اس نے یہ شیر پڑھے یا خیر من دفنت فی البقاء عظم فطاب من غیبہ للقاع والاکم نفس الفدا بقبر انت ساکن ہو فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفع اللذی ترجع شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا من السلام عليكم ما جر القلم آخر شعر کہ میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں اتار سکتا یا رسول اللہ آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر میں تو مر جاؤں گا پر جب تک لکھنے والے لکھتے رہیں میرا سلام آپ کو لوٹ لوٹ کے پہنچتا رہے اور یہ کہ اگر وہ رویا اور پھر آنسو پوچھے اٹھ کے چار قدم چلا تھا کہ عطبی رحمت اللہ علیہ کو ایک دم نیند آئی جو ہی نیند آئی تو خواب میں رسول اللہ ظاہر ہوئے کہ عطبی دوڑو میرے امتی کو خوشخبری سنا دے کہ تیری فریادیں تیرے رب نے سن لی اور تیری بخشش کا اعلان ہو گیا ہے یہ تمہارا رسول ہے جو جانے کے بعد بھی اپنی رحمتیں تمہیں دے رہا ہے دکھاؤ مجھے فیصلہ باد کے بازاروں میں کہاں میرے محمد کی زندگی ہے دکھاؤ مجھے گھروں میں شادیوں میں دکھاؤ تاجروں میں میں چھوڑو مال مالداروں کو مجھے غریبوں دکھاؤ کہاں میرے نبی کی زندگی ہے میں مالداروں کو برا تب کہوں جب غریب فرما بردار ہو آج کا غریب تو مالدار سے بھی زیادہ ظالم ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مالدار نافرمان پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا غریب نافرمان پہ غصہ آتا ہے اللہ اسے قیامت دن کہے گا بدبخت اسے تو پیسے نے متکبر بنایا تو کیوں متکبر بنا تھا تو نے بھی میری اذان سن کے نماز نہ پڑھی تو بھی میرے سامنے نہ چکا تو بھائیو بھائیو اللہ کو بیچ میں لاؤ اللہ کو لانا ہے تو محمدی بنو اس سرور کائنات کی زندگی اپناؤ جو رحمت بن کے آیا رحمت للعالمین بن کے آیا جس کی فریادوں نے میرے اللہ کے نظام کو بدل کے رکھ دیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تیری تو فیل اب تیری امت کو بندر نہیں بناؤں گا میں انہیں خنزیر نہیں بناؤں گا نظام ہی بدل دیا میں تیرے آنسوں کے تو فیل میں تیری امت کے بارے میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا بلا سو فروتی کرب کا فتر میں تجھے راضی کروں گا میں تجھے راضی کروں گا اور میرے نبی نے کہا تھا پھر میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کی بخشش کا اعلان ہو جائے گا تو بھائیو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اپنی ذات کا ہے ہم بگڑ گئے ہیں اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آؤ تو یوں میں کام بنے گا میں یوں اللہ اندھیروں کو اجالے میں بدل دے گا خزاں بہار میں بدلے گی روشنیاں پھیلیں گی مغرب کا باطل ٹوٹے گا اور مغرب کا سہر ٹوٹے گا اور مغرب کی آوارہ اور ناپاک اور گندی زندگی ٹوٹے گی پہلے اس اس کو تو ہم چھوڑنے والے بنے تو پھر نظام تو اللہ کا ہے ہوائیں تو اللہ کی ہیں پانی تو اللہ کا ہے شرق و غرب تو اللہ کا ہے ارادے تو اللہ کے چلتے ہیں فیصلے تو اللہ کے ہوتے ہیں تم محمدی بنو اللہ تمہارا ساتھی بنے گا یہ سیکھنا پڑے گا جاؤ تبلیغ میں یہ گھر بیٹھنے میرے ایک گھنٹے کی بات سے کیسے دل بدل ویسے تو اللہ جس کا چاہے دل بدل دے میں یہ اتنا اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کرتا ہوں لیکن میں اللہ کی سنت بتاتا ہوں کہ ذہن بدلتا ہے ذہن سازی کے ساتھ ذہن بدلتا ہے صحبت اور تربیت کے ساتھ تم تبلیغ میں جاؤ اور پھرو اور پھرو اتنا پھرو کہ اللہ دل کا یقین بدل دے اور اللہ آنکھوں کے سامنے ہو اور اللہ کا حبیب سامنے ہو بس اس کے سانچے میں ڈھلتے جاؤ ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنی زندگی میں لاتے جاؤ تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا حبیب بنائے گا اگر ایک مجموعہ ایسا تیار ہو جائے گا تو اللہ ہواؤں کے رخ پھیر دے گا پانیوں کے رخ بدل جائیں گے جو پانی طوفان بن کے آ رہا ہے یہی رحمت آئے گا جو زمین زلزلے لا رہی ہے یہ اپنی برکتوں کو خزانوں کو اگلے گی جو بادل آزاد کی بجلیاں برسا رہے ہیں یہی بادل تمہارے لیے دیمت مدرار بن جائیں گے یرسل السماء علیکم مدرارا اور یہ جو مہنگائی کا عذاب ہے تمہارے لیے ایسا ایسی برکت دے گا کہ لوگ ڈھیر لے کر بیٹھے ہوں گے آؤ مفت کھاؤ مفت لے جاؤ لیکن لیکن لیکن یہ ایک کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس کے رسول کے آگے سر جھکاؤ سر جھکاؤ سر جھکاؤ اس کے لیے تبلیغ میں جاؤ پھرو پھرو گے تو اللہ تعالیٰ ذہن کے دریچے کھولے گا اور اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت دل میں اترے گی پھر آگے اگلا کام کرنا آسان ہوگا اس کی نیت کرو پچھلی پر توبہ کرو اگلے کے ارادے کرو تو اللہ لوجد اللہ طواب الرحیمہ تو دیکھو گے اللہ کتنا مہربان ہے کتنا رحیم و کریم ہے تو بھائی توبہ تو کرتے ہیں نا نیت کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اگر دل سے کہی ہے تو سارے ہی معاف ہو گئے ماں ایسے بیٹھے ہو جیسے آج ماں نے جانا ہے بس فرائض کی قضا باقی ہے گناہ معاف ہو گیا فرض قضا ہے ادا کرو کسی کا حق مارا ہے وہ گناہ معاف ہو گیا ابھی تمہارے کہنے سے معاف ہو گیا ہے لیکن اس کے ادا کرنا وہ کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ سارا ہی معاملہ صاف کر دے گا گا گا جو کرے اللہ نوازے سنت مورخہ چودہ نومبر سن دو ہزار آٹھ حضرت مولانا جمیل صاحب بامقام عائشہ مسجد فیصل آباد میں نماز جمعہ سے قبل بیان فرما رہے تھے موضوع تھا حرص و حوث کا جہاں تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل Madni Masjid Federal B area Karachi phone number 6822999 mobile 0333217949.